ایک شغلانہ پیش ہے اس کا عنوان ہے کیا کرتا جہاں کہیں مفت میں یہ خیر میں کچھ ہاتھ آتا ہو غریب تو غریب بڑی تجوری اور بڑی توند والے وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کا موقف ہوتا ہے کہ ہمارے خرچے زیادہ ہیں اس لیے ہمیں زیادہ چاہیے جبکہ غریب کا روکی سوکھی میں بھی گزر ہو سکتا ہے لٹ بردار تو خیر چھین لیتے ہیں یا ان کے انہیں کسی قسم کا کشٹ اٹھانے نہیں دیتے یہ طور ہمیشہ سے چلا آتا ہے اس طور کے بدلاؤ کے لیے بہت سے انبیاء اور صالحین زمین پر تشریف لائے ان کا بھرپور سواگت ہونے کی بجائے انہیں دکھ درد کی سولی پر لڑکایا جاتا رہا میں گلی میں سے گزر رہا تھا کہ محلے کی دو بیویاں اپنے گھر کے تھڑے پر بیٹھی مذاکرہ کر رہی تھی مذاکرے کا عنوان صحت اور تھا ان میں سے ایک نے بتایا کہ دینا ہیلتھ سینٹر میں مفت داخلہ اور مفت چیک اپ ہوتا ہے مجھے کوئی بیماری تو نہیں سوچا مفت میں داخلہ اور چیک اپ ہوتا ہے کیوں نہ چیک اپ بھی کروا لیا جائے اگلے دن ضروری کام پڑ گیا اس لیے میں نہ جا سکا لیکن اس سے اگلے دن ہیلتھ سینٹر میں جانا نہ بھولا ان کے مطابق داخلہ مفت میں ہوا کوئی فیس نہ لی گئی پرچی پرچی کی بھی مل گئی ڈیوٹی ڈاکٹر صاحب کے کمرے سے باہر بینچوں پر کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اب بیٹھنے کے لیے گنجائش نہ تھی نچار جا کر کھڑا ہو گیا میں نے سوچا اگر کوئی سچ مچ کا مریض آ گیا تو اس کا کیا بنے گا وہ تو کھڑا نہ ہو سکے گا وہاں ایک بینچ پر دو تین نرسیں بیٹھی ہوئی تھی کہ ملبوس باتیں کر رہی تھی میرے ان کے ساتھ پونڈی پونڈی چونڈی کامل بھی کر رہے تھے خیر سے میرے سمیت کئی مریض بھی انجوائے کر رہے تھے اس انٹرٹینمنٹ کے باعث انتظار کی قیامت کا احساس تک نہ ہوا اور باتوں کو چھوڑیے اور باتوں کو چھوڑیے پارک میں جائیں یا بازار میں عورتیں کم بوریاں اور پیپے ہی دیکھنے کو ملتے ہیں یہ نرسے سمارٹ اور پر لطف تھی سوچا سب چیزوں کو گوری ماری ہے یہاں روزانہ آ کر ایک دو گھنٹے گزارے جائیں تھوڑی دیر کے لیے کے بعد وہ اٹھ گئیں ان کی جگہ دو اور سمارٹ نرسوں نے لے لی وہ نرسیں کم زمین پر اترے ہوئے دو چاند ضرور تھی وقت خوشیوں کا دشمن رہا ہے کہ میری باری آ گئی اور میں اور میں بادل نخواستہ ڈاکٹر صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا لطف اندوزی ہار گئی اور مفت چیک اپ کی حوث چیت گئی ڈاکٹر صاحب کے حضور حاضر ہو گیا ان کے سامنے پڑے اسٹیل کے بینچ پر بیٹھ گیا انہوں نے مجھ سے پوچھا ہاں جی آپ کو کیا تکلیف ہے عجیب ڈاکٹر اٹھتے ہی تکلیف سنانے بیٹھ گیا میں نے بھی اسی انداز اور لہجے میں کہا مجھے کیا پتا ڈاکٹر آپ آپ ہیں یا میں کو معلوم کرنا چاہیے کہ مجھے کیا تکلیف ہے میرا جواب سن کر انہوں نے بڑی کرخت گھوری ڈالی شاید آج تک کسی نے اس لہجے میں ان سے بات نہ کی ہوگی پھر وہ کاغذ پر کچھ لکھنے بیٹھ لکھنے لگے اور کافی دیر کافی کچھ لکھ کر پرچی میرے حوالے کر دی میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی دوا لکھی ہے وہ سینٹر سے ہی مفت ملے گی نا کہنے لگے پہلے جا کر اس پر لکھے ہوئے ٹیسٹ کرواؤ دعا لکھوں گا میں دوبارہ سے پوچھے یہ ٹیسٹ سینٹر میں ہی ہوں گے نا انہوں نے ہوئے اور کوڑے سے لہجے میں جواب دیا دو باہر سے ہوں گے اور ایک ادھر سے اب تم جاؤ اور کسی اور کو بھی بھاری لینا دو میں نے سوچا باہر تو خرچہ ہوگا سینٹر والا کروا لیتا ہوں آیا ہوں کچھ نہ کچھ تو ہاتھ لگے مفت کی چیز ہے رہ گئی مفت میں لطف اندوزی تو وہ میں اکیلا تھوڑا کر رہا تھا اور لوگ بھی تو اس کار بعد میں اپنا حصہ ڈال رہے تھے جب میں سینٹر کے ٹیسٹ والے کمرے میں گیا تو پہلے چلا اس کی فیس ادا کرنا پڑے گی پڑھاتا ہوا آیا خصوصاً بھلے کی وہ دونوں بیویاں تو مجھے زہر لگنے لگی بات کو کچھ کا کچھ بنا دیتی کیا کرتا بڑی مجیسی ہوئی اور میں سینٹر سے بڑ بڑ کرتا ہوا باہر آ گیا شکریہ